آپ کو سنایا گیا تھا اب آج یہ پہلی پانچ آیتوں کی تفسیر ذرا دھیان سے سن لیجئے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ یہی ہے کہ مومن اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے اور زبان سے اعوذ و بسم اللہ خاص طور پر بسم اللہ پڑھ لینا یہ سنت ہے مستحب ہے یہ بھی روایتوں میں آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے آ کر کے کہا قل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو کہ میں اللہ تعالی سے حفاظت مانگتا ہوں یعنی اعوذ باللہ پڑھو ثم قال پھر جبرائیل نے یوں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گویا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہوا اسی وقت سے عوض اور بسم اللہ کا مبارک سلسلہ بھی شروع ہوا یہ ایک روایت ہے اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی قرآن پڑھے تو اللہ کا نام لے کر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کرے تاکہ اللہ کی مدد ہماری تلاوت کے اندر شامل ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے پڑھنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جاوے اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا یہ بھی ایک بڑا کام ہے اللہ کا مبارک نام ہوگا تو یہ بڑا کام آسان ہو جائے گا اور جس پڑھنے میں اللہ کا نام ہو وہ پڑھنا صحیح معنی میں پڑھنا کہا جائے گا باقی جس پڑھنے میں جس وانچن میں جس تعلیم میں اللہ کا مبارک نام نہ ہو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ ہو وہ پڑھنا پڑھنا نہیں کہلاتا ہے صحیح معنی میں وہ پڑھنا نہیں کہلاتا ہے تو جب اللہ کے مبارک نام سے ہو تو وہ صحیح معنی میں پڑھنا کہا جائے گا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اونچی بنائی سب سے نرالی بنائی اسی لیے دنیا میں کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سکھایا بلکہ خود اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھایا اور لکھنا اور پڑھنا علم نالج ایجوکیشن کو حاصل کرنے کا جو عام ذریعہ ہے کہ کسی استاد سے کسی ٹیچر سے کسی ماسٹر جی سے آدمی سیکھے اس عام طریقے کو ہٹا کر بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا اسی لیے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق تو اللہ تعالی کے نام سے پڑھنا اسی لیے ہر پڑھنے میں اللہ کا نام شروع میں ہو ہر کام میں اللہ کا نام شروع میں ہو ہر چیز میں اللہ کا نام شروع میں ہو تو انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی حفاظت ہوگی رات کو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو فریز کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو اور کباٹ کا پنجرے کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو تو اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے اور آیت میں رب کا لفظ آیا کیا مطلب اللہ تعالی ہر طرح کی تربیت کرتے ہیں اور یہ تربیت ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے اونچے مقام پر پہنچا دیا اور بہت اعلیٰ مقام دیا بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا اللہ زی جس اللہ نے پیدا کیا معلوم ہوا کہ وجود یعنی پیدا کرنا یہ سب سے پہلا انعام ہے انسان کو جتنی بھی نعمت ملتی ہے یہ پیدا ہونے کے اوپر ہے انسان کو ایمان ملا اگر پیدا ہوا تو ملا پیدا ہی نہیں ہوتا تو ایمان بھی نہیں ملتا انسان کھاتا ہے پیتا ہے ایمان ملا تو کھاتا ہے پیتا ہے ارے زندگی ملی پیدائش ہوئی تو کھاتا پیتا ہے تو سب سے پہلی اور بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ساری دنیا اور کائنات کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور پھر آگے فرمایا اقراب اسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اب الذی خلق میں انسان بھی آ گیا جنات بھی آ گئے تمام مخلوق آ گئی لیکن پھر دوسری آیت میں اللہ نے انسان کا اسپیشل نام لیا خلق الانسان کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس لیے کہ تمام مخلوق کا خلاصہ انسان ہے تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ شریف اشرف عزت والی اونچے مرتبے والی مخلوق وہ انسان ہے اور اگر انسان دھیان سے دیکھے تو تمام مخلوق کے اندر جو کچھ ہے وہ اکیلے انسان کے اندر بھی ہے بلکہ تمام دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اکیلے انسان کے اندر بھی ہے تو یہ پورا جگت پوری دنیا اتنی بڑی اور انسان ایک چھوٹا جگت ہے چھوٹی دنیا ہے دیکھو دنیا میں پہاڑ ہے تو انسان کے بدن کے اندر پہاڑ جیسی ہڈیاں ہیں دنیا کے اندر بہتا ہوا پانی ہے تو انسان کے بدن میں بھی بہتا ہوا پانی بہتا ہوا خون ہے دنیا کے اندر جو ہے درخت تو اگتے ہیں تو انسان کے بدن پر بال اگتے ہیں گویا اس پوری دنیا میں جو کچھ اللہ نے رکھا وہ اکیلے انسان کے اندر بھی رکھ دیا اور انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی علم عطا فرمایا جس کی برکت سے انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والے بنے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن جو اللہ نے اتارا اس کا اصل مقصد ہے اللہ کے احکام شریعت کے قانون مسئلے مسائل اور یہ انسان کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سے نبی بنائے نبیوں کو کتاب دی اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے مسئلے مسائل دنیا کے اندر عام کیے تو تمام مخلوق میں انسان کا اللہ نے خاص طور پر نام لیا پھر تیسری آیت میں فرمایا اکرا رب کل اکرم یہ ڈبل ڈبل اکرا رہا ہے پہلی آیت میں بھی آیا اقرا بسم ربک الذی خلق تیسری آیت میں بھی آیا اقرا و رب کل اکرم اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھو وانچن کرو ریڈنگ کرو یہ ڈبل ڈبل کیوں آیا تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ پہلے اقرا میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے فرمایا اور دوسرے اقرا کا مطلب ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کو پڑھانا بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ پڑھنے کی تاکید کرنے کے لیے ڈبل ڈبل مرتبہ کہا جا رہا ہے پڑھو پڑھو اس لیے کہ ڈبل ڈبل مرتبہ کہیں گے تو پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا اہم ہے یہ سب کو پتا چل جائے گا اور آگے یہ فرمایا کہ اقرا بسم اکرا و رب کل اکرم یہ اکرم کیا لفظ ہے اکرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بڑے کریم رب ہے وہ جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں اور یہ بات بھی آ گئی کہ انسان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہے اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے باقی انسان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی آگے فرمایا الذي علم بالقلم جس اللہ تعالی نے انسان کو تعلیم دی ایجوکیشن دیا سکسن دیا قلم کے ذریعے سے دیکھو بھائی یہ تعلیم علم ایجوکیشن سکسن نالج ایسی چیز ہے کہ انسان تمام جانوروں کے اندر الگ تھلگ ہے اسی علم کی وجہ سے علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام مخلوق کے اندر انسان کا درجہ اونچا ہو گیا دیکھو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان پہلے نبی ان کا فرشتوں کے ساتھ کمپٹیشن ہوا فرشتوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اس وقت پر کیا ہوا تھا کہ بہت ساری چیزیں رکھی گئی فرشتوں کو کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ تو فرشتوں کو نام ہی نہیں آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فر فر فٹافٹ سب چیزوں کے نام بتلا دیے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا نالج تھا سکشن تھا تعلیم تھی اور فرشتوں کے پاس وہ چیز نہیں تھی تو اندازہ لگاؤ کہ تمام جانور کے اندر انسان کو اللہ نے علم دیا اس کی وجہ سے یہ الگ تھلگ ہو گیا اور تمام مخلوق میں انسان جو سب سے زیادہ شریف ہوا سب سے زیادہ اونچے درجے کا ہوا وہ بھی اسی علم کے ذریعے سے ہوا اسی لیے تو فرشتوں نے کہا تھا سبحان کلا علم لنا علامہ الم تنا ان العلیم الحکیم اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں نالج نہیں جتنا آپ نے سکھلایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم دیا بہت بڑا نالج عطا فرمایا اور دیکھو یہ تعلیم یہ علم یہ سکشن زبان سے بھی ہوتی ہے زبان سے بھی سکھائی جاتی ہے اور قلم کے ذریعے پین کے ذریعے سے لکھ کر کے بھی ہوتی ہے دونوں طریقے سے علم سکھایا جاتا ہے اسی لیے ایک حدیث سنا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا پیدا فرمائی تو کہا سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا پین پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا اور اس قلم نے لکھنا شروع کیا اور قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی تھی سب چیزیں قلم نے لکھ دی اور یہ اللہ تعالی کے پاس عرش پر موجود ہے دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت پہلے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اللہ کے پاس ہے یہ کلمہ لکھا ان رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی یعنی میری رحمت اوپر رہے گی اور میرا غصہ دبا ہوا رہے گا معلوم ہوا کہ سب سے پہلے قلم پین کتاب بک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس سے اندازہ لگاؤ کہ قلم اور کتاب کی کتنی ویلیو ہے کتنی اہمیت ہے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اسی لیے میں مسلمانوں کو کہا کرتا ہوں جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو چل جائے گا لیکن جیب میں پین ہونا چاہیے ڈائری ہونی چاہیے تاکہ جو بھی دین کی بات سننے کو ملے وہ لکھ لے وے علم کی بات لکھ لے وے نالج کی بات لکھ لے وے ہر ایمان والے ہر انسان کے جیب میں پین ہو نوٹ بک ہو ڈائری ہو یہ ہر ایک کی جیب کے اندر ہونا چاہیے پھر سمجھو قلم تین ہے پین تین ہے سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پوری دنیا کی تقدیر اس کے پاس لکھوائی اسی لیے تو دیکھو قرآن میں ایک جگہ اللہ نے پین کی قسم کھائی اللہ قسم کھاوے اور کلم اور پین کی قسم کھاوے نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون دیکھو اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں پین کی قسم کھا رہے ہیں اور قلم اور پین کے ذریعے سے جو لکھتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں اندازہ لگاؤ یہ پین کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کتنی اہم چیز ہے ایک دوسری پین ہے فرشتوں کی پین جس کے اندر اس دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام چیزوں کی تقدیر اور انسانوں کے اعمال وہ فرشتے لکھتے ہیں اور تیسرے انسانوں کے قلم ہیں جس کے ذریعے انسان لکھتے ہیں ایک سے ایک قلم آج کل اب دنیا کے اندر آ گئے اور انسان اس سے لکھتے ہیں جب بچے چھوٹے ہو تبھی سے اس کے ہاتھ میں پین پکڑاؤ تاکہ وہ لکھنا سیکھے اور ہر ایمان والا لکھنے پڑھنے والا ہونا چاہیے کوئی ابھن انگوٹھا چھاپ نہیں رہنا چاہیے ہر ایک کو لکھتے پڑھتے آنا چاہیے اور دیکھو پہلے نمبر والی قلم اس کو اللہ نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے پیدا فرمایا اور سنو اللہ تعالیٰ نے اس تمام جگت میں ساری دنیا میں چار چیز ایسی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنائی باقی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آرڈر سے بنائی کن فیکون ہو جا تو تمام چیزیں ہو گئی لیکن چار چیزیں اللہ نے خود پیدا فرمائی اپنے مبارک ہاتھ سے نمبر ایک قلم نمبر دو عرش نمبر تین جنت عدن اور نمبر چار حضرت آدم علیہ السلام یہ چار کو خود اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اب یہ لکھنا پڑھنا دنیا میں کب سے آیا اس کی ہسٹری کیا ہے اتہاس کیا ہے تاریخ کیا ہے تو جب سے انسان دنیا میں آیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا اور انہوں نے لکھنا شروع کیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی ہے حضرت ادریس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بہت بعد میں ہیں اور حضرت نو علیہ السلام کے پہلے ہیں یہ ادریس بھی اللہ کے ایک نبی ہے قرآن میں ان کا بھی تذکرہ ہے اس ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے لکھنا سکھایا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم ہو کہ حضرت ادریس ہو سب سے پہلے لکھنا پڑھنا خود اللہ تعالی نے سکھایا اور دیکھو بھائی بہنوں یہ لکھنا پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ لکھنے پڑھنے کی برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھوایا صحابہ نے تابعین کو لکھوایا اس طرح یہ قرآن لکھتے لکھتے ہم تک پہنچا حدیث پاک حضور کی پیاری باتیں یہ صحابہ نے لکھی تابعین نے لکھی طب تابعین نے لکھی حدیث کے بڑے بڑے عالموں نے لکھی تو ہم تک یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہنچی شریعت پہنچی مسئلے مسائل پہنچے تو یہ سب چیزیں جو پہنچی یہ قلم کی برکت ہے تو آج تک یہ دین صحیح سلامت ہم تک پہنچا یہ قلم کی برکت سے ہیں کہ قلم بھی اس میں بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے دین کو ہم تک پہنچایا اسی لیے دیکھو اسلامی جگت میں اسلامی لائبریریوں میں اتنی کتابیں ہیں کہ آپ تھک جاؤ اس کو گنتے گنتے اتنی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کی تفسیر حدیث پاک کی تفسیر حدیث کی کتابیں قرآن کو الگ الگ انداز میں لکھنا مسئلے مسائل تصوف اتہاس پتہ نہیں کون کون سے ٹاپک کے اوپر کتنی لاکھوں کتاب دنیا کے اندر آج تک لکھی گئی لکھی جا رہی ہے اور جب تک اللہ تعالی چاہیں گے یہ لکھنے کا سلسلہ دنیا میں چالو رہے گا لیکن ایک بات اور بھی دھیان سے سمجھو کہ جس طرح قلم کے ذریعے سے علم سکسن تعلیم اور نالج ہوتا ہے اس کی پبلسٹی ہوتی ہے اس کی اشاعت ہوتی ہے اس کا پھیلاوا ہوتا ہے اللہ تعالی علم سیکھنے سکھانے کے لیے قلم کے محتاج نہیں ہیں قلم کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے ذریعے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالی علم دیتے ہیں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے نمبر ایک عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی سمجھ عطا فرمائی جس کے ذریعے سے انسان بہت سارا علم حاصل کرتا ہے ایک بچہ دیکھو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے رونا سکھایا رونے کے ذریعے اپنی تمام ضرورتیں پوری کر لیتا ہے یعنی بچہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی اس کو بھوک لگی بچہ روتا ہے ماں سمجھ جاتا ہے کہ اس کی نیپی بدلنے کی ہے اس نے پیشاب پاخانہ کر دیا ہے عجیب دیکھو اس بچے کو رونا کس نے سکھایا اللہ نے سکھایا اس بچے کو علم کس نے دیا اللہ نے دیا یہ بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے کیسا اپنا منہ چلاتا ہے کون سے ٹریننگ سینٹر میں گیا کون سی کالج میں گیا اللہ نے اس کو ڈائریکٹ علم فرمایا بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتلاؤں آپ نے پریکٹیکل زندگی میں دیکھا ہوگا لیکن حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ بچے کے رونے کی اسٹائلیں بھی الگ الگ ہے بچے کا کچھ رونا ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر وہ رونے کے ذریعے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک لگی فوراً ماں دودھ پلاتی ہے بچے کا کچھ رونا ایسا ہوتا ہے کہ ماں قدرتی طور پر سمجھ جاتی ہے کہ اس کی نیپی خراب ہو گئی ہے بچے کا کچھ رونا ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو عقل بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور عقل کے ذریعے سے انسان بہت سارا علم حاصل کرتا ہے نمبر دو مشاہدہ یعنی دیکھ دیکھ کر کے انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے ایک درزی دوسرے درزی کو دیکھتا ہے اور سیکھ جاتا ہے ایک ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کو دیکھتا ہے گاڑی چلانا سیکھ جاتا ہے تو مشاہدہ اور دیکھنے کے ذریعے بھی علم حاصل کرتا ہے آدمی کتاب پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے آنکھ سے دیکھ کر پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے نمبر تین وہی وہی کس کو کہتے ہیں اللہ تعالی فرشتے کے ذریعے سے جو بات بھیجتے ہیں نبیوں پر رسولوں پر وہ علم حاصل کرنے کا سکسن حاصل کرنے کا سب سے مضبوط سب سے پکا سب سے صحیح بہترین ذریعہ ہے اور چوتھی چیز الہام الہام کے معنی دل کے اندر بات کا ڈالا جانا بہت ساری باتیں انسان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر بہت ساری باتیں ڈالتے ہیں تو یہ دیکھو سب الگ الگ طریقے ہیں قلم کے علاوہ بھی عقل سے دیکھ کر کے وہی کے ذریعے دل میں الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتے ہیں تو اس آیت کے اندر انسان کو تعلیم دی گئی کہ علم تیرے پاس آوے ہنر آوے ایجوکیشن آوے تو اس کو اپنا کمال مت سمجھنا اپنا ذاتی کمال مت سمجھنا کہ میں بہت بڑا علم والا میرے پاس بہت نالج ہے میرے پاس بہت جانکاری ہے کبھی انسان جو ہے ذاتی طور پر اپنا کمال نہ سمجھے خود اللہ فرماتے ہیں اخرجکم من بطور امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے دنیا میں نکالا تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو نالج دیا علم دیا علم سکھایا تو انسان کو علم ملے نالج ملے سکسن ملے تو یوں سمجھے کہ میرے اللہ نے سکھایا میرے مالک نے مجھ کو سکھایا اور بعض حضرات نے عجیب بات لکھی کہ خلا علم الانسان ما لم کہ انسان کو وہ سب باتیں سکھائی جو انسان جانتا نہیں تھا تو اس میں تمام انسان بھی مراد ہے لیکن انسان معرب اللہ میں اسی لیے خاص انسان بھی مراد ہے کون حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم دیا کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اکیلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا حضور کے جیسا عالم کوئی نہیں حضور کے جیسا علم والا کوئی نہیں سب سے بڑا علم سب سے بڑا نالج سب سے بڑا سکسن اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور یہاں تک کہ لوح و قلم کا علم بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمایا اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ علم الانسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے چونکہ سب سے پہلے وہ انسان ہے اور سب سے پہلی تعلیم حضرت آدم علیہ السلاۃ کو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا گیا تو بڑی عجیب باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ آیت میں بیان فرمائی بہت دھیان سے سمجھو میرے مسلمان بھائیوں علم سکسن نالج یہ حضور پر آنے والی سب سے پہلی وحی سب سے پہلی قرآن کی آیت کے اندر ہے اسی لیے مسلمان کو لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہیے اور دوسری بات کیا بسم رب اپنی تربیت کرنے والے اپنے رب کے مبارک نام سے ہو یعنی علم ایسا ہو کہ جس میں اللہ کا ڈر ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کی فرما برداری ہو اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے علم کے ساتھ اس علم کا کنیکشن ہو کوئی بھی علم کوئی بھی سکشن کوئی بھی تعلیم لو تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے یہاں سے علم آیا قرآن کا حدیث کا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو اس کے ساتھ اس کا ربط ہو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور کوئی بھی چیز پڑھے آدمی اللہ کے مبارک نام کے ساتھ ہونا چاہیے تو اللہ تعالی نے ہم کو پڑھنے کے لیے خاص تاکید فرمائی اور اللہ نے اپنی پیدائش والی نعمت یاد دلائی میرے بندو تم یاد کرو کہ میں نے تم کو پیدا کیا اگر میں تم کو پیدا نہ کرتا تو کیا تم کر لیتے تھے اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں جس کریم انسان نے کریم کو جس کریم اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس نے ہم کو پڑھنے کی تعلیم دی اور قلم کے ذریعے سے سکھایا اور جو کچھ ہم نہیں جانتے تھے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی اس لیے پڑھنا لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم اور ضروری ہے لیکن ایک خلاصے کی بات بھی سمجھ لو بہت اہم میں وضاحت اور خلاصہ آپ کے سامنے کر دوں کہ دیکھو ایمان والوں کے لیے سب سے پہلی تعلیم ہے قرآن پاک کی قرآن کے الفاظ پڑھے چھوٹے چھوٹے محلے کے اندر جو مکتب ہے مدرسے ہے اس میں آ کر کے قرآن کے صحیح الفاظ پڑھے یہ سب سے پہلا نالج ایمان والوں کے لیے ساتھ میں ہے ایمان اور عقیدہ ایمان مجمل ایمان مفصل اللہ کو ایک مانے نبیوں کو رسولوں کو آسمانی کتابوں کو مرنے کے بعد کی زندگی کو حساب کتاب کو یہ سب چیزوں کا علم لیوے وے جس کو ایمان مجمل ایمان مفصل کا علم کہتے ہیں حدیث پاک کا علم لیوے وے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی تھی وہ علم لیوے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مبارک زندگی کیسی تھی اس کا علم لیوے اور جو ضروری چیزیں ہیں وضو کے مسئلے مسائل غسل کے مسئلے مسائل وضو کیسے کرنے کا غسل کیسے کرنے کا وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے غسل کن چیزوں سے ضروری ہوتا ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں روزہ کیسے رکھتے ہیں زکوٰۃ کیسے دینے کی حج کیسے دینے کا کیسے خریدنے کا کیسے بیچنے کا کیسے بزنس کرنے کا تو ایک مسلمان کے لیے شریعت کا دین کا قرآن کا علم یہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہے اور دیکھو ایک ایمان والے کو زندگی گزارنے کے لیے جتنے عقیدے اور جتنے مسئلے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے اس کا علم لینا یہ فرض عین ہے ہر ایک کے لیے فرض ہے جو نہیں سیکھے گا وہ گنہ گار ہوگا حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم علی کل مسلم علم ضروری علم سیکھنا اور طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے اور اس کے بعد شریعت کا پورا علم یہ تو بستی میں ایک آدھ دو آدمی پورے عالم بن کے آ جاوے بڑے دارالعلوم میں جا کر کے تو پوری بستی والوں کے لیے فرض کفایا ہو جائے گا تو اصل علم یہ ہے اس کے بعد جس کو آج کل دنیا میں سکسن کہتے اسکولوں میں کالجوں میں ہائی اسکولوں میں اس میں سے بھی کچھ سیکھ لے ہوئے جیسے حساب کتاب سیکھ لے ہوئے اور جو ہے حساب کتاب سیکھے گا تو صحیح معاملہ کر سکے گا صحیح وارسہ بیچنی کر سکے گا اور یہ کھگوڑ شاستر بھگوڑ شاست جغرافیہ فلکیات ایسٹرولوجی کچھ سیکھ لے وے تاکہ نماز کا ٹائم ٹیبل نماز کا وقت اس کو معلوم ہو سکے تو اس طرح یہ جو دنیاوی سکسن جو کہلاتے ہیں جو آج کل زیادہ تر اسکول کالج ہائی اسکولوں میں دیا جاتا ہے وہ وہ بھی سیکھ لے وے لیکن اس میں جو جائز ہے وہ سیکھے ناجائز سے اپنے آپ کو بچاوے تو سب سے پہلی چیز ہے شریعت کا علم دین کا علم اور وہی دی علم علم کہلاتا ہے تو یہ چیز مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے آج بہت سارے لوگ جب بھاشن اور لیکچر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قرآن کی آیت بیان کرتے اقراب ربک الذی خلق اور یوں کہتے ہیں کہ دیکھو حضور پر قرآن کی پہلی آیت آئی اس میں پڑھنے کے لیے کہا تھا علم کے لیے کہا تھا وانچن ریڈنگ کے لیے کہا تھا لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ آگے بسم ربک بھی ہے اللہ کے رب کے نام کے ساتھ رب اللہ کے مبارک نام کے ساتھ اس میں اشارہ آ گیا کہ شریعت کی تعلیم قرآن کی تعلیم دین کی تعلیم تو مسلمان اگر دین کی تعلیم نہ لیوے شریعت کی تعلیم نہیں لیوے اور دنیا میں بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لیوے تو یہ جو ہے وہ مسلمان کی ذمہ داری ادا نہیں ہوئی وہ مسلمان غلطی میں ہیں بھول میں ہیں سب سے پہلا علم لو قرآن کا حدیث پاک کا شریعت کا اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہوں جو قرآن کا علم لے گا حدیث کا علم لے گا شریعت کا علم لے گا اس کو ساری چیزیں آ جاتی ہے قرآن حدیث شریعت میں سب کچھ آ جاتا ہے اور جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے نا وہی صحیح معنی میں دنیا میں ہوشیار ذہین عقل مند ہوتا ہے باقی ضروری علم دوسرے بھی حاصل کر لینے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہالت سے ابھڑتا سے اللہ تعالی حفاظت کے اندر رکھے اور اللہ تعالی ہماری سوچ اور سمجھ کو بھی صحیح اور درست درست بنا دے یہاں ایک بات اور بھی سمن کہہ دوں بعض لوگ جب بھاشن اور لیکچر کرنے کھڑے ہوتے تو ایک بات سناتے ہیں العلم کان الب سین کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ شکشن لینے کے لیے چین جانا پڑے تو چین تک جاؤ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اتنا یاد رکھنا ہم کو حدیث کی مستند کتابوں میں کہیں بھی حدیث کے طور پر مجھے یہ نہیں ملا ہے اسی لیے کہہ دوں کہ اس کو اللہ کے نبی کی حدیث مت بتلایا کرو بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ دور دراز کا سفر بھی علم کے لیے کرنا چاہیے اللہ ہماری سمجھ صحیح بناوے سوچ کو صحیح بناوے دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین